السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رأيت الذي الذي يكذب بالدين فذلك يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين صدق الله مولانا درو شریف اللہ دین اسلام کے جو ہماری ظاہری اعمال کرنے یا نہ کرنے کی چیزیں یہ ہیں اس میں اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں پوری قرآن مجید کو اول سے آخر تک پڑھیں اس میں دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی وہ دو چیزیں وہ دین کی ظاہری ان لوگوں کو کھانے کی پر کیا ضرورت ہے ظاہری اعمال کے کرنے یا نہ کرنے کے جتنی اعمال ہے ان کے بنیاد دو چیزیں ہیں ایک اللہ تعالی کی عظمت اور محبت اس کی خوف خوشیت دوسری چیز یہ ہے اللہ تعالی کے لیے مخلوق پر مہربانی پورا دین شریعت ان دو چیزوں سے میں کے گرد چکر لگاتی ہے بعض اعمال وہ ہیں جن اعمال سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھتی ہے پیدا ہوتی ہے ترقی کرتی ہے اس کو ہمارے علماء فقہا اما یہ عبادات کہتے ہیں ویسے تو جتنی چیزیں ہیں دین کے وہ سارے اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اگر ہم کس والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے دین ہے لیکن جن کا خاص نام عبادات ہے وہ وہی چیزیں ہیں جو جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے انسان کا براہ راست ہے آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی مخلوق حائل نہیں ہے اگر حائل کرے گا تو شرک کرے گا مخلوق نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ اب ایک آدمی ذکر کرتا ہے اب لا الہ اللہ کہتا ہے تو اس سے اس کے اور خدا اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی اور دوسرا چیز نہیں ہے روزہ رکھتا ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اس میں درمیان میں مخلوق نہیں ہوتا تو جس جن چیزوں کے درمیان جن عبادات کن اعمال کے اندر مخلوق نہیں ہوتا اس کو ہم کیا کہتے ہیں عبادات کہتے ہیں دوسری قسم کے وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں لیکن درمیان میں مخلوق ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں معاملات یہ میں نے آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ بالکل سادی سادی الفاظ ہو اس کو کہتے ہیں معاملات آدمی کسی کو خیرات دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دیتا ہے لیکن جب دیتا ہے تو اس کے سامنے ایک آدمی ہوتا ہے تبلیغ کرتا ہے واس کرتا ہے نصیحت کرتا ہے کرتا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے لیکن کرتا کے سامنے کون ہوتا ہے سامنے انسان ہوتا ہے اس کو تبلیغ کرتا ہے یہ جنات ہوتی ہے مخلوق ہوتا ہے اس کو وہ تبلیغ کرتا ہے جہاد کرتا ہے تلوار ہاتھ میں اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ لڑتا ہے لیکن لڑتا کس کے ساتھ ہے مخلوق کے ساتھ لڑتا ہے سودا کرتا ہے تجارت کرتا ہے اس میں وہ جب تجارت کرتا ہے اس میں جو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے پر چلتا ہے لیکن درمیان میں کون ہے سودا ہے یہی بات حقوق کی ادائیگی کا ہے آدمی ماں باپ کے خدمت کرتا ہے ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے پڑوسی کا حق ادا کرتا ہے استاد کا حق ادا کرتا ہے شیخ کا حق ادا کرتا ہے جو اتنی حقوق ہے اس کے درمیان کیا ہوگا مخلوق ہوگا اس کو معاملات کہتے ہیں اس کے کبھی بہت بڑے ثواب حدیثوں میں آئے ہوتے ہیں عبادات کی بھی زیادہ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بیوہ کے لیے کفالت کرے بیوہ عورت جس کا شوہت مر چکا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اور فرمایا ہے کہ جو آدمی جہاد کرتا ہے خدا کی راست میں تو اس کو اتنی اتنی عبادت کی ثواب ملتا ہے آپ کو دیکھا پڑا ہوگا کتابوں میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اس پہ لیکن یہ عبادات یہ معاملات اس وقت ٹھیک چلتے ہیں کہ جب آدمی کس دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہو اگر یہ عظمت اور خوف نہیں ہوگی تو یہ چیزیں قیمتی ہیں لیکن اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے دیکھو یہ ہم آپ کے سامنے میں جب دیکھا یہ بڑی شاندار سی لپ لگی ہوئی ہے اس کے گرد کوئی عجیب عجیب چیزیں لگی ہیں میرے خیال میں اس کی قیمت سو دو سو چار پانچ سو روپے تو ہوگا زیادہ ہوگا اور یہاں وہ کڑی تھی وہ تو مسجد میں تھی فریزر ہوتا ہے گیزر ہوتا ہے اس کی بڑی بڑی قیمتیں ہوتی ہیں بعض چیزیں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں دس ہزار بارہ ہزار بیس ہزار تک ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں یہ کنڈیشن ہے قیمتی چیز ہے یہ تارے یہ معمولی چیز معلوم ہوتی ہے لیکن اگر بجلی نہ ہو تو یہ ساری چیزیں بیکار ہوتی ہیں اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہاں چونکہ ہمارے طلباء کا مجمع ہے میں آپ کو ایک عرض کروں گا ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ دین کے اندر دوڑ دور کرتے ہیں وہ عبادات کو اہمیت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا آنا کام کر رہا ہوں بس میں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ایک جو آدمی اللہ تعالی کے راستے میں لڑتا ہے اس کو اتنا جہاد کرتا ہے یا خدا کی راستے میں دوڑ دور کرتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے اتنا نمازوں کا اجر ملتا ہے اتنے اس کی یہ ملتا ہے وہ بہت حدیث میں بہت کچھ آیا ہے تو اس کے اندر سے اس عبادات کی جو محبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری جو رفائی کامیں ہوتی ہیں یہ جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں دوڑ ڈوب ہوتا ہے یہ مخلوق کے لیے ہو جاتا ہے درمیان میں سے خالق ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے مخلوق کے لیے یہ معاملات مخلوق کے ساتھ کیے جاتے ہیں لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوتا ہے اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں تب مفید ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتکاف کرتے تھے ہمیشہ تبلیغ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مبلغ کون ہوگا جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہنچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مجاہد کون ہوگا بڑا مجاہد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیواؤں کا بڑا خیال رکھتا تھا یتیموں کا خیال رکھتا تھا لیکن وہ ہمیشہ اتکاف کرتے تھے ایک بار جہاد کی وجہ سے اسے رہ گیا کیونکہ جہاد جہاد ہنگامی چیز ہوتی ہے اگر یہاں پر کوئی آدمی کوئی قوم ہلا بول دے تو کمی ہوتی تیز ہے بہت زیادہ کوئی ہلا بول دیا ہاں اس پر تو اس وقت یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ میرا دکان ہے یا نماز کا وقت ہے پھر وہ سارے لڑیں گے کیونکہ اگر وہ نماز پڑھتے پڑھتے کیا ہو جائے گا اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا جہاد ایک ہنگامی چیز ہے یہ ایک وقتی ضرورت ہوتی ہے ایک لڑائی ہوتی ہے کبھی مستقل ہو بھی ہوتی ہے لیکن لڑائی ہوتی ہے اس میں ہوتا ہی ہے کہ اس میں ہمیشہ اس کے لیے بہت کام چھوڑی جاتے ہیں تو یہ تو یہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا جہاد کی وجہ سے رمضان مبارک میں جہاد موقع ہے تو دوسرے رمضان میں بیس دن کا اعتکاف کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اور اعتکاف کی وجہ سے اس سے وہ آماد رہ جاتے ہیں جو اعمال وہ اعتکاف سے پہلے کرتے تھے یعنی ایک تو کہ کرتا نہیں ہے اس کو تو نہیں ملے گا جیسا ہم کسی کو پینشن دیتے ہیں پینشن جانتے ہیں نا جو آپ پہلے سے ڈیوٹی کرا رہے ہیں اس کو پینشن ملتی ہے ہر کسی کو تو نہیں ملتی کہ بھائی مجھے میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں مجھے بھی پینشن دے دو نہیں ہر بوڑھی کو نہیں ملے گا اس بوڑھی کو ملے گا جو پہلے سے چلا آیا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اتقاح میں جب جاتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے مفہوم یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں اتقاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال جو پہلے کرتے تھے جہاد کرتا تھا تبلیغ کرتا تھا بیواؤں کی خدمت کرتا تھا اس طرح بہت سے وہ رفاہی کام کرتے تھے اب وہ نہیں کر سکیں گے تو سب کا ثواب اس کو ملے گا ایک طرف ایک آدمی ایک محتاج کی حاجت پورا کرے اس کے لیے دوڑ دھوپ کرے اس کو دس سال کی ثواب کا دس سال اعتکاف کا ثواب ملتا ہے دوسری طرف ایک اعتکاف کا ایک دن اعتکاف کا ثواب اعتکاف میں آدمی آ جاتا ہے تو اس کی جو جو اعمال وہ پہلے کرتے تھے یہی بیاؤں کے لیے دوڑ دھوپ کرتے تھے اس کا سواب کس کو ملتا ہے اس کو اس کو پورا ملتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ اس کا مقام اپنا جگہ پہ ہے اس کی مقام اپنی جگہ پر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ احتکاف کرتا رہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جب بیٹری خراب ہو جائے کمزور ہو جائے پھر کیا کیا جاتا ہے پھر اس کو اس کے چارج کی جاتی ہے اس بیٹری کو آپ نے دیکھا ہوگا ہماری گاڑی کی بیٹری چارج نہیں ہے پھر کیا کرتے ہیں دوسری بیٹری سے کوئی ترتیب بناتے ہیں تو یہ اعتکاف جو ہوتا ہے یہ بیٹری چارج کرنے کے لیے کس کی بیٹری دل کی بیٹری اس کو چارج کرنے کے لیے ہوتی ہے تو اب دیکھو اگر یہ بجلی ڈیم ہو جائے تو تمہارا فیجر کام نہیں کرے گا چلے گا بل آئے گا لیکن کام نہیں کرے گا نقصان کرے گا فائدہ نہیں کرے گا یہ تمہارا لیٹ سے تم کچھ پڑھ نہیں سکو گے تمہارے سارے پروگرام جتنی چیزیں ہیں بجلی جی چلنے والی چیزیں سارے کمزور پڑ جائیں گی اور یا تو بالکل نکمی ہو جائیں گی اسی طرح جب آدمی رفاہی کام کرتے ہیں دنیا کے کام کرتے ہیں یہ چلتے ہیں لوگوں کے لیے تو اس کی بیٹری چلتی رہتی ہے پھر وہ کیا ہو جاتی ہے ڈھیم پڑتی ہے تو جب یہ اتخاب میں آ جاتا ہے اس کی بیٹی پھر فل ہو جاتی ہے تو پھر وہ تمام چیزیں چلنے لگتی ہیں تو اس کو سواب ملے گا نہیں ملے گا پورا کیونکہ وہ ساروں کی چیزوں کے اندر روح کس دی اس اتکاف نے بڑھ دی اس کی وجہ سے اس کو پھر سواب ملتا ہے اس سب چیزوں کو اس کی ساری چیزوں میں قوت آ گئی ہے جہاز میں قوت آ گئی تبلیغ میں قوت آ گئی اب رفائی کام کرتے اس میں قوت آ گئی صدقات خیرات کرتے اس میں قوت آ گئی تو اس طرح چیزوں سے اس لیے اس کو زیادہ اس کو اس کا ثواب ملتا ہے ہماری کمزوری یہ ہے کہ جو لوگ دین میں دوڑ دوب کرتے ہیں طلبا کو بھی کہتا ہوں میں اپنے آپ کو کہتا ہوں یہ پیر صاحبان اور بھی وہ کہتے ہیں اقبال صاحب کے وہ نہیں عالم اقبال وہ کہتے ہیں کہ مرید تو رو رو ہو گیا طیب خدا کرے کہ پھر ہو یہ توفیق پھر کو بھی ہو یہ توفیق پھر کو توفیق نہیں ملتا مجھے وہ پورا شہر نہیں یاد ہے لیکن وہ تو خدا کرے تو اس میں کرو مرید با صفا تو رو رو کے ہو گیا تائب ہاں۔ خدا کرے یہ توفیق شیخ کو بھی ملے ہاں۔ ہاں۔ تو یہ سارے کے سارے دوسروں کے دوڑ دکھ میں لگے ہیں اپنی بیٹری تو اس کا کباڑا کر دیا اسے چلتی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتی نہیں ہے اس آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے وہ عبادت نہیں کرتے تھے ہمیشہ نبی وسلم کی زبان ذکر سے تر رہتی تھی سمان رضی اللہ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کیسا آدمی ہوتا ہے کہ وہ ایک بار قرآن مجید کو شروع کرے پھر وہ ختم کی بغیر رہ جائے تو ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھتے تھے کیا ختم کرتے تھے دوسری رکعت میں چھوٹی صورت ملا کر ختم کرتے امام حنیف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہوگا وہ تو وہ راتوں اس پہ گزر پوری رات عبادت کرتے تھے تو جتنے ائمہ گزرے ہیں اس کو دیکھو اس کی پڑھو اس نے دین کی خدمت کی کہ اس نے کبھی بھی اس چیز کو نہیں چھوڑا ہے عبادات کو نہیں چھوڑا ہے عبادات میں کمزور نہیں کیا ہے ہم عبادات کو جو عبادات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں صوفی بن گیا شیخ بن گیا یہ تانا بن جاتا ہے حضرت امام ابیوس رحمۃ اللہ قاضی قزاد تھے دو سورکات روزانہ یہ جو ہماری باتوں میں تحصیر نہیں ہے قوت نہیں ہے ہمارے عیسائی کاموں میں بھی زیادہ وہ کیا ہے وہ وہ اس کی نور نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم اس کی ہم نے اس کی نور خارج کر دی ہماری بڑکی ڈیم ہو چکی ہے تو اسی لیے میں طلبا کو بھی کہوں گا ایسے دیندار لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کا عبادات کا خاص خیال رکھیں ہمیں جو نظر نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے اہمیت کا پتہ نہیں ہے اگر ہے تو ہم نے دوسری چیزوں کو اتنا تقابلی انداز میں پیش کیا کہ گویا اس کو ہم نے کیا ختم ہی کیا کہ اللہ تعالیٰ پہلا جو لیتا ہے ذکر کو لیتا ہے آپ دیکھو فرض قرونی از وش قرولی پہلی کس کی کس کو ذکر کیا ذکر کو ذکر سے دل صاف ہوگا دل پاک ہوگا پھر تمہارا دل چمک جائے گا اور تمہارا دل اللہ تعالی کی نعمتوں کو احساس کرے گا تو تم کیا جو ہو جاؤ گے شاکر ہو جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہاتھ مجھے دے دو ہاتھ ہاتھ مار اللہ کو ہاتھ سے سر پکڑا یہ خود محبت کی دلیل ہے کسی کو ہاتھ سے لے کر چلنا ویسے ایک مسافہ کرنا ہے کہ اس کے لیے آ جائے وہ باہر سے آ جائے یا تم سے ملو نہیں راہ کے ساتھ چلتے چلتے اس وقت پکڑ لیا اس مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بات نبی اس کو فرما رہے ہیں کہ بڑی اہم ہے پھر فرمایا کہ معاذ ان لوحبو کا میں تو تمہارے سے محبت رکھتا ہوں اور بڑی محبت نبی کے ساتھ کرتے تھے وہ گھوڑے پر سوار تھے ایک بار نبی قسم نیچے تھے فرمایا کہ اے معاذ تم جا رہے ہو تو کچھ نصیحتیں کر کے پھر فرمایا کہ شاید جب تم واپس آؤ گے تو مجھے میری قبر کی زیارت کرو گی کریم سب پر ماض میں جب اللہ کی دل پر کیا گزرا ہوگا اس کے بعد آپ کو وہ صاحب فرماتے کہ میں آپ کو چند کلمات بتاتا ہوں دعا ایک دعا بتاتا ہوں تم اس کو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھ لو اتنے اہتمام کے بعد وہ دعا کیا تھی وہ دعا ہماری سوچنے کی ہے اللہ اعلیٰ ذکر کا اللہ عنی اعلیٰ ذکر یا اللہ میری مدد فرما ذکر پر وہ اعلیٰ شکر کا اور شکر پر وہ حسن عبادت اور تیری اچھی عبادت ساتھ مجھ پر توفیق عطا فرما اب یہ تین چیزیں ہو گئی علماء فرماتے ہیں کہ ترتیب دیکھو پہلے ذکر کو بیان کیا ذکر سے دل صاف ہوتا ہے ذکر میں نمازیں آ جاتی ہیں نمازیں یہ تلاوتیں یہ درو شریف سارے استفاد یہ آ جاتی دعائیں جو چیز براہ راست عبادت ہے جو چیز براہ راست عبادت ہے تو جب دل چمک جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں طاقتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوگا کہ جو کچھ ملتا ہے مجھے کس سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے جب آدمی اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں اس کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی نہیں دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی لیتا ہے تو وہ جو بندگی کرے گا تو کس کرے گا اللہ تعالیٰ اچھی بندگی کرے گا حسن عبادت ہے تو ہم اس چیز کی غفلت کرتے ہیں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ نے نام بھی سنا ہوگا آج کل تو تبلیغ والے چلتے ہیں اس کی اکثر وہ اس کی وہ وہ کام کرتے ہیں اللہ تعالی نے اس کے اندر عجیب بات تھی میں میں نے کیا کہنا تھا ابھی مجھے سوچا ہے میری آیات پڑھتی جی رہے پڑتی بدیل پڑا تھا لیکن چلو بس اس طرح چلا گیا اس میں خیر ہوگا خدا جانتا ہے کہ میں تو بالکل دوسری بات پہ طرح چل گئی میری بات اور کرنی تھی کہ امت کے اندر مہربانی ختم ہو گئی لیکن چلو اب اس طرح چلا گیا بس ختم بھی کرتا ہوں بات اس میں اتنی بات بتاؤں چونکہ میں نے تلاوت کی ہے کہ دین کے جو ہے دین میں کیا ہے یہ مہربانی جس کے اندر نہیں ہوگی رحم نہیں ہوگا رحم آپ آج کل امت کے اندر رحم مہربانی نہیں ہے اب دیکھو نا سب کچھ ہے نمازیں ہیں روزے ہیں ساری چیزیں ہیں جہاد ہیں تبلیغیں ہیں سب کچھ ہے لیکن مہربانی کا فقدان ہے کس کی فقدان ہے فقدان ہے اور مہربانی کا فقدان اسی لیے ہے کہ ہمارا دل خدا کے ساتھ واقعی ایمان میں نہیں لگا ہوا ہے اگر لگا ہوا ہوتا تو اللہ تعالی کے مہربان ہے ہمارے دلوں میں مہربانی آ جاتی لیکن ہمارے دلوں کے اندر جب مہربانی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ہمارا لے خدا کے ساتھ نہیں ہے تعلق خدا کے ساتھ نہیں اگر ہوتا بجلی کا تعلق تاروں کے اس کے ساتھ ہوتے چشمہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو دیکھو یہاں بجلی آتی ہے اللہ اور یہ تمہارا تعلق تمہاری نل, نل کا تعلق جو نالی ہے اس کا تعلق پاک تالاب سے تو تمہاری ٹنکی میں پاک پانی آئے گا اگر تمہارا تمہارا پیپ کٹا ہوا ہے پہلے میں نے سنا تھا کہ کہیں فیصلہ باد کی گٹر کیا پیپ کیا ہو گیا تھا ٹوٹ گیا تھا اس میں گٹر کا پانی ملا تھا تو سارے گھروں میں کیا آیا گٹر کے پانی آیا تو اگر تمہارے اندر ظلم ہے جو ہم دیکھتے ہیں آج دیکھ کل دیکھو دین کے نام پر مظالم کی جاتی ہیں غیبتیں کی جاتی ہیں کیسے لوگوں کو عزت تار تار کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کے اندر اگر ظلم ظلم کیا ہے ظلم ہے تمہارے اندر احساس نہیں ہے کہ کسی کی میں کیوں خراب کروں ایک بیچارا اللہ کا بندہ ہے اس کی میں کیوں گرا دوں تو اگر یہ آپ کے اندر یہ احساس نہیں ہے اگر آپ کے اندر وہ مہربانی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ تمہارا یہ عبادات تو کرتے ہو لیکن تمہارا جو پائپ ہے وہ کہیں سی ٹوٹ گیا ہے اور وہاں سے کیا ہے گٹر کا پانی آ رہا ہے شیطانی شیطانی اخلاق تمہارے اندر آتے ہیں رحمانی اخلاق نہیں ہے رحمانی اخلاق کیا ہے وہ تو مہربانی ہے اس صورت میں ہی بات بتائی گئی تھی بہرحال وہ تو موضوع بدل ہو گیا بدل گیا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مانا الیاس یا اللہ علیہ وہ میں میرا پر قرض رہ گیا <laughs> یا تو ہو گیا تو بہرحال حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ اول اللہ کا مجمع لے کر تبلیغ لیے نکلتا ہوں یعنی خود بھی اللہ کا دوست اور اپنے ساتھ دوستوں کا اللہ کے دوستوں کا مجمع لے جاتا ہے لیکن جب واپس آتا ہوں تو میرا دل اپنی جگہ پر نہیں ہوتا جب دوبی کسی کا کپڑا دھوتا ہے واقعی دوبی ہو تو اس کے اپنے کپڑے تو خراب ہی ہوں گے تو وہ کہتے اپنی جگہ پر نہیں رہتا پھر میں کیا کرتا ہوں کیا وہاں اس وقت رہے پور کی خنقاہ وہاں جاتا ہوں یا اتکاف کرتا ہوں مسجد کے اندر پھر ہمارا دل اپنی جگہ پر آ جاتا ہے یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آدمی لوگوں کے ساتھ ملتا ہے باتیں کرتے ہیں سودا کرتا ہے صرف کرتا ہے اور وہ کیا وہ واس کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں تو اس کے اثرات اس پر پڑتی ہیں یہ اس اثرات کا پڑنا یہ طبی ہے فطری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ایک بار نماز پڑھ رہے تھے یوں فوراً سلام نہ وہ کڑے ہونے والے تھے تو سلام رخ کیا اپنے صحابہ کرام کے بعد اس کے پیچھے پڑھنے والے نماز کون تھے صحابہ کرام تھے وہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں نبی کریم نے فرمایا کہ تم نے وہ عضو کو ٹھیک کرو ٹھیک کیا کرو تمہاری عضو میں جو نقص ہوتا ہے اس کی وجہ سے میرے دل پر کدورت آتی ہے تو نبی کریم صاحب کے دل پر تو قدورت آتی ہے یہ ہمارے دلوں پر کیوں نہیں آتی صحابہ کرام کی پاک قلوب ہے اس کی عزم میں نقصان کی وجہ سے نبی کریم صاحب کے دل پر قدورت آتی ہے ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں بازار میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ہمارا دل پر خدورت نہیں آتی خدورت آتی ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا حضرت مولانا رحمۃ اللہ کو احساس ہوتا تھا اس سے وہ پاک دل تھے اس سے جو جو پاک دل ہوتے ہیں میں نہیں کہتے کہ ایک آدمی ہوگا بہت سے سارے لوگ پاک دل ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پاک تھا اسی وجہ سے اس نے اس کو احساس تھا جو ہمیں احساس نہیں ہوتا ہمارے دل نہ پاک نہیں ہے دیکھو ہماری یہ پگڑی ہے یہ کالی ہے یہ کالی ہے یہ اس پر اگر یہ میرے ساتھ قلم ہے یہ قلم ہے اس کو دیکھیں اس پر میں لگاتا ہوں نظر آتا ہے اور صاف لگتا ہے میں کہہ رہا ہوں دیکھو میری پگڑی پر کوئی چیز نہیں ہے میرا کیا دل قلوب نقل اس پر کوئی اثر نہیں کرتا اس پر کوئی اثر نہیں کرتا اثر جو ہوتا ہے یہ اب یہ کوئی نظر آتے ہیں یہ تھوڑا سا سفید نہیں ہے لیکن تھوڑا کچھ نہ کچھ ہے اگر یہاں لگاؤ تو پھر کیا ہوگا نہیں لگاتا نہیں ہوں یہ پھر اس کے لیے یہ پھر صبر سے بھی نہیں جائے گا ایسا پکا پکا ہے لگا لگاؤں گا تو یہ خراب ہو جائے گا یہ کپڑے میں نے آج بدل بدل دیے ہیں دو دن پہلے اور بھی جوڑا لیا تھا جب گھر سے آتے ایک جوڑا اور لایا تھا تو تین چار جوڑے تین جوڑے میں نے بدل دی اور یہ پگڑی اسی وقت سے میں نے پہنی ہے اس وقت پہنی ہے کوئی محسوس کرتے اس میں ان شاء اللہ ایک ماہ کے بعد اس طرح صاف ہوگی یہ صاف ہوگی یہ صاف ہوگی یا اس پر اثر نظر نہیں آئے گا نظر نہیں آئے گا اتنی باری ہوتی ہے کہ میرا سر میں بو جاتا ہے کیونکہ اس میں اگر وہ گرد تو ہوتا ہے بہت سارا ہوتا ہے لیکن مجھے احساس نہیں نظر نہیں آتا اس طرح ہمارے دل کیونکہ اس میں کالے ہیں اس پر ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں کہ یار یہ عجیب بات یہ ہے ہمارا دل تو بڑا بڑا پاک ہے اتنا مضبوط ہے کہ وہ ناپاک ہی نہیں ہوتا تو تمہارا کیا ناپاک ہو گیا نا پاکا کیا ناپاک ہوگا ناپاک تو وہ ہوتے جس کے اندر پاک ہو تب ہوتا ہے تو اس کے لیے کوشش کریں دونوں چیزوں کو کریں رفاہی کاموں کو بھی کریں تبلیغ پہ نکلیں جو دیواؤں کے دوڑ دور کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے کبھی رسرت نہ کریں اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو